حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین آدمی کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے جبکہ قرابت دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلح رحمی بھی سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو تراسی